ابو خریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں ہر ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان سو سال کا فاصلہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو انتیس یہ حدیث صحیح ہے